کعبے سے اٹھے جھوم کے رحمت گھٹائے کعبے سے اٹھی جم کے رحمتی گھٹائے کعبے سے اٹھی جم کے رحمتی گھٹائے مقبول ہوئی تشنا نصیبوں کی دعائیں کعبے سے کاوش حافظ ابو بکر پیشکش Rahman enterprise phone number zero two one seven double zero double one eight two مقبول ہوئی تشن نصیبوں کی دعائیں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ نجم کے پر تو سے ہے فلک پر ون نجم کے پر تو سے ہے فلک پر و شمس کے جلبوں سے منور ہے فضائے و شمس کے جلبوں سے منور ہے فضائے لو لاک کے نغموں سے فضا گونج رہی ہے لو لاک کے نغموں سے فضا گونج رہی ہے ہے کی خوشبو سے معطر ہے ہوائیں کعبے سے اٹھی جھوم کے رحمت کی گھٹائیں کعبے سے اٹھی جھوم کے رحمت کی گھٹائیں مقبول ہوئی تشن نصیبوں کی دعائیں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بھجائے ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بجائے آتی ہے شہنشاہ شفات سواری آتی ہے شہنشاہ شفاعت کی سواری شادہ ہے خطا کار تو نازا خطائے خطائیں ہے خطا کار تو نازا ہے خطائیں کعبے سے اٹھی جوم کے رحمت کی گھٹائے کعبے سے اٹھی جوم کے رحمت کی گھٹائے مقبول ہوئی تشنن نصیبوں کی دعائیں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اس در کی غلاموں کی ہے افتاد فقیری اس در کی غلاموں کی ہے افتاد فقیری راس آتی ہے ان کو نہ آبائیں نہ راس آتی ہے نہ ان کو نہ قبائیں ہم حلقہ بگوشان در مصطفی ہے ہم حلقہ بگوشان در مصطفی ہے ہم اور کسی در پہ جبھی کیسے جھکائے ہم حلقہ بگوشان در مستفی ہیں ہم اور کسی در پہ جبھی کیسے جھکائے کعبے سے اٹھی جھوم کے رحمت کی گھٹائے کعبے سے اٹھی جھوم کے رحمت کی گھٹائے مقبول ہوئی تشن نصیبوں کی دعائیں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ آزم طیبہ ہوں مجھے کوئی نہ روکے میں آزم طیبہ ہوں مجھے کوئی نہ روکے کہہ دو کے حوادث میرے رستے میں نہ آئے میں آزم طیبہ ہوں مجھے کوئی نہ روکے کہہ دو کے حوادث میرے رستے میں نہ آئے میں کیا کروں مجبور ہوں بے تاب یہ دل سے میں کیا کروں مجبور ہوں بے تاب یہ دل سے میں گرم سفر ہوں وہ بلائے نہ بلائے کعبے سے اٹھی جھوم کے رحمت گھٹائے کعبے سے اٹھی جھوم کے رحمت گھٹائے مقبول ہوئی تشنا نصیبوں کی دعائیں اللہ میرے اللہ اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ وہ بھی نہ سنے گا تو بھلا کون سنے گا وہ بھی نہ سنے گا تو بھلا کون سنے گا افسانہ غم اور کسے جا کے سنائے وہ بھی نہ سنے گا تو بھلا کون سنے گا افسانہ غم اور کسے جا کے سنائے بس خاک کفے پائے محمد کی طلب ہے بس خاک کفے پائے محمد کی طلب طلب ہے اقبال کا مقصود دوائے نہ دعائیں بس خاک کفے پائے محمد کی طلب ہے اقبال کا مقصود دوائے نہ دوائیں کعبے سے اٹھی جھوم کے رحمتی گھٹائے کعبے سے اٹھی جھوم کے رحمتی گھٹائے مقبول ہوئی تشن نصیبوں کی دعائیں مقبول ہوئی تشن نصیبوں کی دعائیں اللہ میرے اللہ